سفیان سوری نے عبد الرحمن بن قاسم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکیس